یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائل آج جی تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لب زامی کو لب آسمان کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیا ہے کہ بت اوندھے ہو گئے سارے یہ آج کیا ہے کہ بت اوندھے ہو گئے سارے یہ آج کیوں ہے شایاتی بندھے ہوئے سارے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول اونی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی اونی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سی سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ بھولے پچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے پچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بٹ کو ہادی بنانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدا کے جلوے دکھانے آئے ہیں دینوں کو نور کے بکڑے بنانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں ماہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا نسیم فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں نسیم فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں کرم کی اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا

ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا ہاں این خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک این خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائی نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائی نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لا زبان کریم سے نوری سنو گے لا نظبان کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس چہن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا